السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں ہم سن رہے تھے خصوصی سلسلہ جس میں شروع کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حج نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچیس دوقات کو چلے تھے مدینہ منورہ سے اور پہنچے تھے ابوا ابوا کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے اور چلتے چلتے مکہ سے پچیس کلومیٹر دور واقع وادی عصفان میں پہنچے یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حج کرنے کا طریقہ بھی سکھایا اس کے بعد وہاں سے آگے بڑھے اور ایک جگہ پہنچے جس کا نام تھا صرف صرف پہ وہ کچھ دیر رکے اور صحابہ سے کہا کہ جن کے پاس حدی نہیں ہے یعنی کہ جو قربانی کے جانور نہیں لائے ہیں وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے بعد عمرہ کریں گے اور عمرے کے بعد احرام کھول دیں گے جبکہ جو لوگ قربانی کے جانور لے کے آئے ہیں اپنے ساتھ وہ احرام باندھے رکھیں گے قافلہ آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ مکہ کے بالکل قریب زو توا پہنچ گئے شام ہو گئی تھی اس لیے رات یہیں قیام کیا جب صبح ہوئی تو مکہ معظمہ کی عمارتیں نظر آنے لگیں اور یہ تاریخ تھی چار الحج کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور مکہ میں داخلہ کی تیاری کرنے لگے اور ایک راستہ اختیار کیا وادی ازرق کے راستے سے جب وادی ازرق پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ رکے اور شاد فرمایا کہ اس وقت میرے سامنے وہ منظر ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حج کے لیے آئے تھے اور اس مقام سے گزرے جو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے قریب ہوتے جا رہے تھے ویسے ویسے ہاشمی خاندان کے افراد یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لوگ جو مکہ میں رہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے بہت بے تاب ہوتے جا رہے تھے معصوم بچے شوق سے اپنے گھروں سے نکل رہے تھے اور جب انہیں نظر آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے ہیں تو بچے آپ کی سواری کے یعنی کہ قصوہ کے ارگرد اکٹھے ہو گئے ان بچوں کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے جھکے انہیں اٹھا کر کسی کو اپنی سواری کے آگے بٹھا لیا اور کسی کو پیچھے بہت پیار کرتے تھے وہ بچوں سے جب آگے بڑھے تو کعبہ نظر آنے لگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ زد ضدبی تک تشریفا شریفاً و تعیمً و تقریباً و محابہ اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کو اور زیادہ شرف امتیاز تکریم عطا فرمائیے پھر آپ باب بنی شیبہ سے مسجد حرام میں داخل ہوئے مسجد حرام کے کئی سارے دروازے ہیں جن کے مختلف نام ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دروازے سے داخل ہوئے تھے اس کا نام تھا بنی شیبہ سب سے پہلے ہجر اسود کو بوسہ دیا ہجرس و تو آپ جانتے ہیں نا وہ والا پتھر تو جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیا تھا حضرت ابراہیم کو تاکہ وہ کعبہ بناتے ہوئے اس میں لگا سکیں جنت سے آیا ہوا پتھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف فرمایا یعنی کہ کعبہ کے ارد گرد سات چکر لگائے جب طواف مکمل ہو گیا تو مقام ابراہیم پر آئے دو نفل ادا فرمائے اور یہ آیت پڑھ رہے تھے و تخوم مقام ابراہیم مصلّہ اور مقام ابراہیم کیا چیز ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنا رہے تھے تو جب اس کی دیواریں اونچی ہو گئیں اور انہیں کوئی سیڑھی نہیں ملی کہ اس پہ چڑھ کے اوپر سے بنا سکیں تو جس پتھر پہ وہ کھڑے تھے وہی پتھر لفٹ کی طرح اوپر ہو جاتا تھا اور جہاں پہ حضرت ابراہیم کو پتھر یا اینٹ رکھنی ہوتی تھی وہ پتھر انہیں وہاں لے جاتا تھا اور اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گئے بنے رہ گئے اور وہ پتھر پھر اس کے بعد محفوظ کر دیا گیا جس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم طواف کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ دو نفل پڑھے پھر زمزم کے پاس آئے اس میں سے کچھ پیا اور کچھ اپنے سر پر ڈالا یاد ہے نا آپ کو زمزم وہ والا پانی جو حضرت اسماعیل کے زمین پہ پاؤں مارنے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تھا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے صفا کے پاس صفا وہاں پہ ایک پہاڑی کا نام ہے اور تب انہوں نے یہ آیت پڑھی ان صفا و المروتا من شاعر اللہ صفا اور مروہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں اور پھر کہا کہ جس ذکر سے اللہ نے شروعات کی ہیں میں بھی اسی سے شروع کرتا ہوں پھر صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے پہاڑی پر اتنا اوپر چڑھے کہ کعبہ نظر آنے لگا تھوڑی دیر یہاں پہ تکبیر و تحمید یعنی کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ الحمد للہ میں مشغول رہے اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کے ساتھ چکر لگائے یعنی کہ صفا سے مروہ ایک چکر مروہ سے صفا دوسرا چکر پھر صفا سے مروہ تیسرا اور اس طرح سات چکر پورے فرمائے اور یہ سات چکر کیوں انہوں نے کیے تھے اس لیے یہ کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم چھوڑ کے چلے گئے تھے مکہ میں اور ان کے پاس کھانا پینا سب ختم ہو گیا تھا اور حضرت اسماعیل کو بہت زیادہ پیاس لگ رہی تھی تو ان کی اماں بی بی ہاجرہ ادھر سے ادھر دوڑیں تاکہ کوئی انہیں نظر آ جائے کہیں انہیں پانی دکھائی دے وہ ایک چکر لگاتی تھی صفا سے مروہ کی طرف اور پھر مروہ پہ کھڑے ہو کے دیکھتی تھیں کہ میں نے جہاں اپنے بیٹے کو لٹایا ہے کیا وہ صحیح ہے اور کیا کہیں پانی نظر آ رہا ہے پھر اس کے بعد وہ دوڑتی اور صفحہ پہ پہنچتی اور صفحہ پہ کھڑے ہو کے دوبارہ دیکھتی کہ میرا بیٹا ٹھیک ہے نا اور اگر کہیں پانی نظر آ رہا ہے یا کوئی انسان نظر آ رہا ہے تو مجھ سے کہوں کہ ہمیں کچھ کھانے پینے کو دے دے یہاں تک کہ ان کے ساتھ چکر پورے ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ کو حضرت حاجرہ کا اس طرح سے دوڑنا بھاگنا اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے سب کے اوپر فرض کر دیا کہ جو بھی یہاں پہ آئے گا وہ صفا اور مروہ کے درمیان سات چکر لگائے گا جس کو صحیح کہتے ہیں صحیح کا مطلب کوشش بھی ہوتا ہے یعنی کہ ہم جو بھی کام کرنا چاہیں اس میں ہم اپنی کوشش پوری کریں کوشش کے بغیر کام نہیں ہو سکتا اور کوشش کے ساتھ ساتھ دعا بھی ہوتی ہے دعا اور کوشش جب مروہ پر سعی پوری ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا کہ جن لوگوں کے پاس ہدی یعنی قربانی کا جانور نہیں ہے وہ اپنا احرام کھول سکتے ہیں یعنی کہ دو چادریں اتار کے عام کپڑے پہن سکتے ہیں اور جن کے پاس حدی ہے یعنی قربانی کے جانور ہیں وہ اپنے حالت احرام میں ہی رہیں گے وہ دوسرے کپڑے نہیں پہنیں گے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق یعنی کہ اپنا سر منڈوایا اور سر منڈوانے کے لیے دعا کی اور قصر کرنے والوں کے لیے بھی انہوں نے کہا جو چاہتا ہے کہ اپنا سر منڈوا لے یعنی کہ سارے بال اتار لے وہ بھی ٹھیک ہے اور جو اپنے بالوں کو سارا نہیں اتارنا چاہتا تھوڑا کٹوانا چاہتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قیام گاہ پر تشریف لائے اور چار دن وہاں قیام فرمایا اور اس کے بعد کیا ہوا یہ سنیں گے انشاءاللہ اللہ ہم اس کہانی کے اگلے حصے میں آج کے لیے اتنا ہی ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ